اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں اور بڑی واضح دلیل دے کر فرعون حامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا